جی گیا اس سے بھی کچھ رہتی ہے تو اسے کہیں گے یہ مطلب ہے حاضر واحد الحاظہ کثیر دونوں ایک ہی جی پر سچے آ جائیں یہ نہیں ہو سکتا سرے کے نہیں اکٹھا پایا جائے لیکن وجود اکٹھا ہو جائے گا تو حاضر کثیر میں بھی واحد آ گیا وجود میں اجتماع ہو گیا لیکن صدق کے لحاظ سے جائے تو وہ نہیں یہاں سے نہیں کہ نفس امر کے مطالبہ ادھر سے نہیں کہ نفس امر کے خلاف ہو جائے سڑک سے پائے جائیں یہ اکٹھے نہ پائے جائیں یہ مطلب ہے یہاں بات نہیں ہو رہی ہے سب سے میں موجود ہو جائیں دونوں اس کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ یہ ہے کہ اندر حلقوں کے اندر جو ہے وہ پایا جاتا ہے پھر ان کا صلاح نہیں ہوگا حلقوں کے لحاظ سے نہیں ہے صورت میں نہیں منتظا اور حمل اور وارضہ یہاں نسل امر کی مطابقت یہ منتخب نہیں ہے بلکہ کیا ہے وجود تعلق جو ہے وہ صدق ہو گیا اور نفی اور انہدام جو ہے یہ من جائے گا یہ بات ٹھیک ہو گئی فصلات کے اندر جو حکم کیا جاتا ہے منافعات کا جو کیا ہے عدم الجماع الوجود یا عدم الصلا کا واحدہ یہ مانا غیر مراد ہو گیا یہاں اعتراض یہ ہے کہ کبھی منافعات دو مفہوموں کے درمیان اخلاق پر صدق کے لحاظ سے پائی جاتی ہے پر ٹیپیکلی اب ان کا صلاح جائے بن جانا چاہیے حالانکہ وہ ان کا صلاح نہیں جتنا علما واحد اور کثیر ان کا چلا نہیں بلکہ عملیہ ہے اس کے معمول میں یہ تحید پائی گئی ہے واحد کا تعلق پایا گیا ہے یا کثیر کا تعلق پایا گیا ہے یہ عملیہ ہے اس کے معمول میں ہیلو میں کہتا ہوں کہ جواب لیتے ہیں صدق اور تعقب میں نہ کہ عمل اور عزت میں ایک ہی ذات پر صدق اور تعقب والا معنی لازم عمل نہ ہو سکنا اصل عمل کے مطابق نہ ہونا یہ مراد ہے اور یہ کلام ہے کہ نہیں ہے جس کے اندر

آگے اتصال کا حکم ہوگا یا انتصال کا ہوگا پہلا متاثلہ بن گیا جن ضروریہ یہ اتفاق دوسرا متاثلہ بن گیا وہ پہلا ہوگا اتفاقیہ ہوگا بعض دو حالتوں میں جتنا خاص ہے اس لحاظ سے انتصال لازم نہیں آتا ہے پر جب تو کہے کہ کیا ہے اگر تمہاری مراد ہے وہ کیا ہے اگر واحد اجاز کر ہاں، دو قدیے ہو گئے نا اب یہ ہے من فاصلہ ہو گیا جو مرکب ہے سے دو جو مرکب ہے دو سے اور درمیان دو کے جتنا اگر موضوع ایک ہے اور یہ دونوں معمول بنے ہوئے ہیں اور ان میں ماؤ کے ساتھ کر دی گئی ہے اب یہ کیا بنے گا لیکن رد المعمول جو ہے وہ بن جائے گا یہاں دو کدیے نہیں ہے بلکہ ایک موضوع ہے اور دوسرا معمول ہے دوسرا معمول میں پایا گیا ہے اور اگر کوئی ارادہ کرے

ان کا قتل کی تاریخ ایسی کر دی ہے جو اس حملے کو بھی شامل ہے جس کی معمول میں تردد ہو یہ قرآن ہے اس کے قول سے یہ خرابی لازم ہے نہیں آتی ہے اشارے نے اشارے کے نہیں کہا اس نے وہی طور سے نہیں ہے من, من الجم صدق میں ایک ذات پر بلکہ نے کہا کہ من الجم وہ دوبارہ من فصیلات وہ بیت بار بیت بار حضور کے ہے نہ کہ بیت بار حمل کے اعلیٰ کثیر میں روایت بھی سچا رہا ہے وجود کے لحاظ سے اجتماع کو نے ثابت کیا ہے مصنف نے یہ نہیں کہا ہے کہ ان وہ ہوتا ہے جہاں وجود کے لحاظ سے اجتماع عدم ضروری نہ ہو یہ دعویٰ نہیں کیا ہے لہٰذا صنف لہران پر اعتراض کی روزہ نہیں ہے بلکہ کہا ہے کہ کیا ہے بہت سارے منفاصلات میں وہ وجود کے لحاظ سے ہے نہ کہ حمل کے لحاظ سے اب اس کی ترقی کروائی کے دو مقوم جائیں ان میں منافعات کبھی ایک محل میں موجود ہونے کے لحاظ سے پائی جاتی ہے اس طرح سواد پیاز ہے اگر ماہر کنر سواد موجود ہیں حاضل محل اور لاہ کون پیاز موجود ہیں یہ یہ دونوں کے لیے چلے تکلیف بن گیا اور ایک کام کا کھلا مقدس ہو گیا اور اگر یوں کہہ دیا جائے کہ الموجود پیاز المعلم سواد الماویات یہ کبھی آ گیا کبھی کبھی ان کا چلا جائے تو وہ بن جائے گا ہوتا ہے جو دو مسلموں کے منافعات موجود نہیں

فاصلہ فاصلہ یہ سارے حکوم کے لحاظ سے حملہ کی طرف عائد ہو سکتے ہیں جو ہے حقوق کے لحاظ سے کی طرف ہو سکتا ہے الفاظ کے لحاظ سے فرق کیا جائے گا فعال انجام حکومت کے لحاظ سے فرق کرنا نہیں ہوتا ہے ان کا شبد و تعلیہ تن تنہار موجود اہلیت سے یوں کر دو گے کہ شم سے لے اردو کے نہارے الحمدیہ بن گیا انکار شم اللہ موجود یہ مساثلہ روبیہ بن جائے گا لہٰذا فعال انجام کے لحاظ سے فرق نہیں ہے بہت الفاظ الفاظ ہیں ان کے لحاظ سے فرق میں پایا جائے گا ان کے ساتھ یہ باؤ کے ساتھ تعبیر کر دو صورت میں دوسل مسل بن جائیں گے

اس کی جاتی ہے وہ منفصلات بن جائیں گی کبھی مفردات خدا میں تعبیر کی اقبال کی جاتی ہے تو صورت میں وہ شدید آپ بن جائیں گے اصود ابیت ہے ان کو حکوموں کے درمیان جو ہے وہ اخبار کرو ابھی ہم لیا بن گیا ہے اس کا اس کے مانگو پایا گیا ہے اور کبھی وہ منافعات دلیوں میں اقبال کی جائے گی پھر وہ منفصل بن جائے گی اور معمول کے لحاظ سے تردد کا اعزاز کیا جائے گا ہوگا تو ہم لیا لیکن میں ان فاصلہ کی ہو جائے گا وہ بھی پر مشتمل یہ بھی کام ہی تردد پایا گیا ریسی پائی جائے گی اور وہ روڈیو اور ملاقات کبھی منافع کبھی ہوتا ہے سب اعتبار کیا جاتا ہے فضائیہ میں پر وہ منفصلات اور کبھی اعتبار کیا جاتا مفردات میں مفردات میں بعتبار صدق کے ایک ہی ذات پر اور وہ حملی ہیں کہ جو مشاب ہیں سات منفصلات کے اور کبھی اعتبار کیا جاتا مفردات میں بعتبار وجود کے ایک ہی مال میں اگر تو کبیر کرے اس کو منافعات کو اپنے قول استواد والبیاد کے ساتھ جملہ کر رہے ہو کر رہے ہیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس طرح کی بشک حملیہ کبھی شریف اور کا متاثرہ کے ساتھ اٹھنے کے جو حاصل المان اور اس کا معال ہے جیسا کہ قول تیرا سلوس شمس ملزومن لی وجود النہار تو ضروری ہے یہ کہ ہو حملیہ مخالف متاثرہ کے سری مفہوم میں سری مفہوم تو کیا ہے متاثرہ کا انکان از بشم کو تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حتمی فیصلہ کوئی نہیں لیکن لوگوں کی فیصلہ کنار موجود ہو چکا ہے درمیان میں ہو تلال سے وہ ثابت کیا جا رہا ہے اور ادھر بھی ہوئی لوم جا وہ ثابت کیا جا رہا ہے شم سے منظور ہوں گے لیکن طلوع ہے کہ نہیں ہے ہوم جا وہ ایک جیسا ہو گیا اور ایسے ہی عملیہ کبھی شہید ہوتا ہے منفصل منفصلہ مقصول المانا اور معلوم خبر کے مفہوم سری مخالف ہوتا ان دو میں اور منافعات کا بھی اس کے اعتبار کیا جاتا قضایا میں اور وہ قضایا جو منخفلات ہیں اور کبھی اعتبار کیا جاتا مفردات میں بعتبار صدق کے بعتبار صادق آنے کے ایک ہی ذات پر اور وہ عملی ہے کہ جو مشاب میں ساتھ منفصلات کے اور کبھی منافعات بتایا اب یہ اولیاء ہو گیا اس کا معمول شرکت ہو گیا شکوں کے درمیان یہ اولیاء مشابہ بل فاصل آ جاتی ہے بن گیا پر کبھی بار کیا جاتا مفردات میں بس بار وجود کے ایک مان میں اگر تو تبدیل کرے تبدیل کرے منافعات کو ساتھ اپنے قول سواد الغیاد متنافیان

اگر جس قریب پہنچ جائے اس کا اختلاف آ گیا لیکن بعض انجام کے لحاظ سے ایک ہی بات ہو جائے گی منافعات کیا ثابت کی جا رہی ہوگی

وسلب الاتصال ونوع ونوعه عن اللزوم والاتفاق وبحسب سلب الانتصال ونوعه عن العناد والاتفاق ولا ولا اعتبار باطراف الشرطيات في سلبها وإيجابها بل بل الأقسام الأربعة عن كون الطرفين موجبتين وسالبتين وكون المقدم موجبة والسالية سالبة وبالعكس توجد في الموجبات في والسوالف في المتصلات والمنفصلات ہم یہ تانا جگہ کو دیا میں سلم کا وہ آ جائے گا وہ کامالا سالبہ جو ہے وہ بن جائے گا اسلام کا اضالہ کرتے ہیں کہ اگر انتصال کا رفع پایا گیا تب سالبہ ہوگا یا انتصال کا رفع پایا گیا تب سالبہ ہوگا یہ نہیں کہ مقدم یا تعلیم کی جز بن جائے ہر کے سلب تو وہ سالوہ بن جائے بلکہ وہ مجبہ معذولت الموضوع یا معذولت المحمود جائے وہ کہلائے گا لہذا اللہ عالم لا عالم کا ثبوت پایا جا رہا ہے نبی کے لیے عملیہ معذولت المحمود والی صورت ہے وہ بن جائے گی اگر متاثرہ کی سلب کرنی مقصود ہوگی پھر سال پر طلب سفارش کی جائے گی نہ انفی عمل جو ہے اس کو مقدم بنا دیا جائے یا منفی عمل کو قاری بنا دیا جائے تو وہ اسی طرح رہے گا بادل مقدم یا بازو الف جو ہے وہ سمجھائے گا گاس کیا اس کو سال میں متاثر اور سال میں منفاصلے کو تو اس پر عملیہ جو ہے اس پر وہ اجبا ہوگا جب وہاں اس وقت یا بھی پائی جائے گی اگرچہ موضوع کی جلس ہر بنا ہو یا معمول کی جلس ہو اس وقت سکتی ہے پھر وہ وہاں ہو جائے گا نسبت پر پروارے ہو جائے گا اسی طرح یہاں کی ہر کی جلد مقدم تعلیم کی ہو معذولہ بن جائے گا سال برقرار ہے مساصلہ ذریعہ ہو جائے گا سلب وارد کرو اتصال پر

کبھی وہ معذولہ ہو جائے گا اگر موضوع حرف طلب پر مشتمل ہے یا معمول یا دونوں مشتمل ہے معذولہ کی پردان ہو جائے گا اسی طرح یہاں بھی کئی دس اوقات عورتیں عملی کے دو اطراف مشتمل حرف طلب پر ہو جائے گا قضیہ موجبہ اسی طرح طلب متصلات اور منفصلات میں بیس بار استحصال اور اس کے دونوں کے قلب سے میرے مراد کے لزوم اور اتفاق اور اس اس انتقال ہے سے مراد کیا ہے ان فاصلہ ادا کیا ہو یا ان قاصلہ اتفاق کیا ہو دونوں کے اندر سالوہ ہونے کا دار و مدار کس پر ہوگا سال کے پر نہیں اعتبار اطراف اضراک کا سلم میں میں میں اور وہ دونوں اس پر دونوں منفی ہو جائیں ایک مثبت ایک منفی ہو جائے چاروں سے ہے لیکن اگر اتصال کا رفع نہیں پایا گیا تو بھی پہ رہیں گے انتظال کا رفع نہیں پایا گیا پھر بھی پہ رہیں گے ہاں جی۔ اور بلکہ ایسی بس بلکہ چار افسان یعنی دو طرفوں کا ہونا موجبہ اور طالبہ طالب یعنی دو طرفوں کا ہونا موجبہ اور طالب کا ہونا طالبہ اور بلا وہ پائی جاتی ہیں مجھے بات میں اور سوالے میں مستقلات اور منتقلات مستفرات کا جز بن جانا مقدم یہ تعلیم کا اسی طرح جائز اور صحیح ہے اس طرح جو میں بھی جس کو چونکہ کافی ہے کلو ہی کیوں نہ ہو کوئی حرض نہیں ہے یہ مجبہ ہی رہے گا

ہے یہ امیر ہے بالکل ہاں؟ دو قولوا هنا بس نقول هذا هذا حق هذا حق نعم المتصلة المطلقة عن التي نعم المتصلة المطلقة عن عن الذي كفى بها بمجرة الاتصال من غير أن يتعرض للعلاقة كفيا وإثباتا يمتنع كذبها عن صادقين وعن مقدم كاذب وطال صادق. Yeah, this. فاونا باطن شریف وهو ان الاتفاقیہ لا لا لا یکفی فی صدق طرفین او صدق تالی بل لا بد ما ذلك من عدم العلاقه فيجوز صدق ان صادقین اذا كان بينهما علاقه يقتضي الملازمه بينهما کیا جائے اس کے لیے کیا کافی ہے علاقے کا اعتبار نہ پایا جائے وہ اتفاقیہ جائے گا اگر کسی کے وہاں علاقہ موجود ہو لیکن اعتبار اس کا نہ کیا جائے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اعتبار نہ کیا جائے علاقے کا تو مقابلہ یا مقابلہ بن جائے گا ایک ہے خاص متأثلا لزومبیا ان کا صلاح تنادیہ ایک ہے مطلق مطلق وہ ہے جس میں بعض حکم اتحصال پر اتفاق کیا جائے علاقے کے ساتھ ہے یا نہیں ہے اس کی نظر کی جائے نا سلوک کیا جائے تو جو ہے ایک مبتلا مطلقہ ہو گیا ایک لزومبیا ہو گیا دوسرا اتفاقیہ ہو گیا علاقے کا اعتبار کیا تو لزومبیا ہو گیا نہیں اعتبار کیا تو اتفاق ہو گیا اگر علاقے کی اعتبار کی نفی جائے وہ کر دی گئی اور اگر علاقے کا وجود عدم وجود کو علبوجی نہ ہو سرے سے صرف یا گلیوں میں تصاد ہے یہ متاثلہ مطلقہ ہو جائے گا ایک ہو گیا متاثلہ مطلقہ اس میں لحاظ ہی نہیں کہ علاقہ ہے یا نہیں ہے صرف اقتصاد کو دیکھا جا رہا ہے ایک ہو گیا لزومیہ جس میں یہ دیکھا جائے کہ پہلا علت یا دوسرا حال ہو گیا

علاقے کا اعتبار جب کیا نہیں گیا نا اس بات کے لحاظ سے مقدم بھی واقعہ سچا ہو تالی بھی سچا ہو اس کے لیے کا قاضب ہونا جائے یہ ناممکن ہو جائے گا اسی طرح مقدم اگر قاضب ہو تالی سادے کو پھر بھی اس کے لیے متاثر کا قاضب ہونا جائے یہ ممکن نہیں ہوگا انکانہ زیادن انکانہ زیدن انسان پہ لاہے کو نسر کہہ دو تعلی کاذب ہو گیا مقدم جو ہے وہ صادق ہو گیا اس صورت میں بھی کاذب ہو جائے گا لیکن ان کا ہونا زیاد فرسن ہوا کیوں ہے تو اس صورت میں فوا سہال ہو جائے وہ سرچا ہو جائے گا فرسیت کی صورت میں لہذا مقدم کاذب ہو تالی صادق وہ کبھی سچا ہو سکتا ہے کیونکہ سال پایا گیا وہاں پر

من صادق وقاض من اصول الموجبة الحقيقية الإنادية لما وجب ترقيبها من جزعين يمتنع صدقهما وخذبهما معا وجب أن يكون ترقيبها من قضية ومن نقيزها أو أو مساوي نقيزها فقولك هذا العدد إما زود وإما لا زود وقولنا هذا العدد إما زود وإما فردا والمانعة الجمع الإنادية ثم وجب ترتيبها من جزئين يمتنع حفظهما فقط وجب أن يكون ترتيبها من قضية ومما هو أخص من نتيجة فقولك هذا الشيء إما شذرا وإما هذا فإن كل فإن كل واحد من الشذر والهدر أخص من نتيجة الآخر والمانعة الخلوب الإنادية لما وجب ترتيبها من جزئين يمتنع حفظهما فقط وجب أن يكون ترتيبها من قضية ومما هو أهم من نفيد قولنا هذا الشيء إما لا سدر وإما لا هدر فإن كل منهم أهم من نفيد الآخر هذا إذا هذا إذا أخذنا بالمعنى الأخص بالمعنى الأخص وهما إذا إذا صبرنا هما بالمعنى الأهم فيسلك كل واحد منهما مما مر ومما يتأخر منه الحقيقية بات کا فرق پہ ہے کہ بڑا مرا وغیرہ کوئی نہیں ہو میں نے الگ ترقبی کیا ہے سے بگے پڑھے لکھے کل برادری ہو گئی سارے پاڑے پاوا کچھ باقی کیا جائے تو اس کے ساتھ کے بارے میں بلایا تھا میں نے کا کا قاض یہاں جہاں کی کیا ہے سنا دیا اس کے دونوں چیزوں میں سزا کے کچھ ملاقات کیا وہ پائی جائے جس طرح کوئی فرد گاؤں ہے تو فرد نہیں ہو سکتا فرد ہے تو غور جو نہیں ہو سکتا ہے اس میں ایک صادق کو دوسرا قاضر کو یہ کیا آ سکتا ہے کیونکہ زوج بھی ہو فرد بھی ہو یہ تو ہو نہیں مل سکتا اب لا فرد ہو جائے اور زوج ہو جائے ایک کاجب ہو جائے دوسرا صادق ہو جائے باقی کیا صورت میں سب آ جائے گا لازمن ان فاصلہ کی کیا کہ اندر کیا ضروری ہوا ایک قضیہ اور دوسرا اس کی نقیز جو ہے یا نقیز کے مساوی پائے جائیں گے پھر صرف پایا جائے گا یعنی پہلا جس میں حاضل عدد و اما زوجن او فردن یا حاضل عدد و اما زوجن او لا زوجن اس طرح کہہ دیا جائے زوج اور لا زوج یہ حقیقت میں نقیدیں غیر ہو جائیں اور دونوں مضمون مثبت ہوں زوجن او فردن تو صورت میں یہ وہ مساوی نقید کی ہو گیا فرد ہونا یا لا زوج ہونا مساوی ہو گیا منفصل پاس چلا کیوں کیا سیک کیا ضروری ہوا کہ ایک جو ہے تو وہ سچی ہو دوسری سچی نہ ہو مفہوم کے لحاظ سے وہ اس وقت ہو یا منفی ہو لیکن یقینوں کے مساوی ہونا صورت میں ضروری ہو جائے گا کیا یعنی

تو جمع ہے تو دونوں اکٹھے موجود نہیں ہو سکتے ہیں لیکن دونوں کٹھے معلوم ہو سکتے ہیں جس طرح شہم بھائی کو نہ شجر نہ حجر نہ شجر ہو نہ حجر ہو فرض ہو جائے دونوں کی کی جو ہے وہ ہو سکتی ہے ایک پایا جائے دوسرا نہ پایا جائے یہ اجتماع دونوں کا جائے تو وہ نہیں پایا جا سکتا اگر مانے تو کھلا دیا ہے تو اس میں واجب و ضروری کون سا امر ہے کہ ایسی دو چیزیں جو ہیں ان سے ترکیب ہو کہ جن کا صدق اکٹھا یہ ممتنع ہو وہاں اس کی ترکیب کے لیے ضروری ہوا ایک ایسا قضیہ جو دوسرے کی نقیز سے افس ہے شہ ما شجر میں ما مہاجر ہر ایک شجر اور حجر یہ دوسرے کی نقیز سے کیا ہے افس ہے جہاں آپس سچا آ جائے گا ہم سچا آ جائے گا دوسرے کی سچی آ گئی شجر ہے تو پھر لاشجر نہیں ہو سکتا آگے وہ انسان ہو حیوان کا کوئی قسم ہو وغیرہ وغیرہ وہ ایک قضیہ اور دوسرا اس کے اس کی نکیر جو ہے وہ اس مقابل ہونی چاہیے تب جا کر یہ مانت الجما انادیا بنے گا یعنی اور مانا پن جمع جب واجب تھا اس کی ترکیب ایسے دو جلدوں سے ممکن ہے اور دو پتے فقط واجب ہے ہے کہ وہ وہ وہ ترکیب سے سے سے سے کو جو جو اس اس کی کی نقیز نقیز ایک ہو گیا دوسرا جس طرح یہ اچھا، یا اچھا۔ شجر حجر اچھا، دونوں اکٹھے جائیں یہ تو محال ہے لیکن شجر اور لا شجر حجر اور لا حجر یہ نکیلوں کی رسمت کیا ہو گئے ہو گئے شجر اور حجر میں سے ہر ایک ہے دوسرے دوسرے کی کی نقیب سے شجر کیا ہوگی لا حجر اور لا حجر جو ہے تو وہ شجر پر بھی سچا آتا ہے باقی جو نباتات ہیں یا حیوانات ہیں ان پر بھی سچا آ جاتا ہے تیسرا کیا تھا الفلو النادیہ ان دو میں سے ایک پایا جائے دونوں پایا جائیں یہ تو جائز ہے لیکن دونوں کا رفع ہو جائے یہ جائز نہیں پھر وہاں ترکیب اس کی کس سے ہونی چاہیے ایسی دو چیزوں سے جن کا کزر ممتنع ہو جب کزر ممتنع ہے تو ترکیب ایک ذریعہ سے ہوگی اور دوسرا جو اس کی نتیج سے عام ہے اس طرح ہوگی جس کا حاضر ہے مالا شجر و مالا حجر اب دونوں چیزیں جو ہیں ان کی نقی ہو جائے تو شجر حجر اکٹھے ہونا لازم ہو گیا نا کہ یہ چیز یا حضر ہے یا حجر ہے یہ اس وقت صورت سے اب بند آئے گی لا شجر لا حجر یہ دونوں جو ہیں وہ دوسرے کے عین سے کیا ہے عام ہے لہذا دونوں کا رفع جو ہے صورت میں جائز نہیں ہوگا اگر لا شجر ہے تو ساتھ حجر ماننا پڑے گا لا حجر ہے تو ساتھ شجر ماننا پڑے گا تب یہ من میں لازم آ جائے گا یہ تو محال ہے اسی طرح یہاں بھی ایک کی نفی جو ہے وہ پائی جا سکتی ہے دونوں کی نفی نہیں پائی جا سکتی ورنہ بھیا وقت اخبار کچھ حضر ہونا بھی اور حضر ہونا بھی لازم آ جائے گا جب واجب کے اس ترکیب ہے تو

حجر جو ہے تو یہ شجر کی یعنی شجر جو ہے اس سے وہ استعمال ہو گیا پھر اور یہ اس صورت میں ہے جب ہم ان دو کو ساتھ مانا خط اگر مانا عام جو ہے وہ اطبار کر لیا جائے کیا مطلب اجتماع دونوں کا اس خاص کاغیر میں جائز نہیں ہے آگے انعد ان میں پایا جائے یا نہ پایا جائے شہر کے بعد دونوں کو جائز نہیں اگر سے امتنا دونوں کے عدم کا ہونا ثابت ہو ان کی کیا جائے اسے بھی شامل ہو جائیں گے جمع ہونا محال ہو اگر اس کا محال نہ ہو کیا وہ محال عام لے لو ابھی منفصلہ کیجیے تو بھی شامل ہو جائے دونوں کا رفع جائے تو وہ محال ہو جائے پہ جمع ہونا چاہے تو وہ ہو جائے یا نہ ہو عام لے لو اس وقت ایک کو بھی شامل ہوتا ہے گے کسی جانب پر یاد نہ کیا جائے بلکہ اسے اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے یہ عام مانا بن گیا اب دوسرے کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے ایک ہی کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے مانا تو جمع کے ساتھ مانا تو کرو مانا تو جمع مانا تو کلو کے ساتھ جمع ہو سکے گا اور جب ہم اس کریں ان دو کا تضمان نام ہاں، کے سادے کا اعلان دو میں تیاری وجہ سے اور اس میں سے یہ میں کیا سنجا رہا ہوں اس پر بھی یہ سنجا آ جائے گا اسی جب میں اگر یہ مانا لیا جائے کٹھے دونوں طاقت نہیں ہو سکتے دونوں معذوم ہو جائیں یا نہ ہوں نہ ہوں پھر منقطع کی کیا جائے وہ اس میں آ جائے گا اس طرح پر آمانے کے لحاظ سے جامع ہو جاتے ہیں آزمانہ لیا جائے تو پھر علیحدہ علیحدہ تینوں کے سمجھ جائیں گے ٹھیک کیا مانا پھر جمع مانا